اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے النجم الثاقب چمکتا ہوا ستارہ كل نفس لما عليها حافظ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو الانسان اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے من ماء منافق اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے انہو لقادر بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے یوم تبل السرائر جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی فما له من قوت ولا ناصر تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار ذات الرجع قسم ہے بارش بھرے آسمان کی والارض ذات الصدع اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی انہو لقول فصل کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے وما هو بالحزل اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے انہم یکیدون کیدا بے شک یہ کافر لوگ چالے چل رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدَا اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو